آپ میں سے بھی کسی کو شوق ہے رب سے ملنے کا ایسے ہاتھ مت ابھی ہاتھ آخر ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھے اور پھر قبر میں جانے تک واپس نہ آئے ہاتھ اٹھے اور پھر گردنے مروڑتا رہے ہاتھ اٹھے اور پھر گربان پکڑتا رہے ہاتھ اٹھے اور پھر دنیا کے پہاڑوں کو ریزا ریزا کرتا رہے ہاتھ اٹھے اور ان آنکھوں کو نکالتا رہے جو اسلام کی طرف بری نظر سے دیکھ رہی ہیں ہاتھ اٹھے اور ان دماغوں کو بھیجے سے آزاد ہے جن دماغوں کے اندر جن دماغوں کے اندر جن دماغوں کے اندر اسلام دشمنی کی سازشیں بن رہی ہیں ہاتھ اٹھے اور ماؤں کا تحفظ کرتا کرتا چھلنی ہو جائے ہاتھ اٹھے اور پھر طلحہ کی طرح اپنے اوپر تیر کھاتا کھاتا شل ہو جائے طلحہ کے ہاتھ نبی کا چہرہ بچاتے شل ہو گئے میرے اور تمہارے ہاتھ اس نبی کا تین بچاتے ہوئے شل ہو جائے پھر ہاتھ اٹھے اور پھر کسی بہن پر ظلم نہ ہو کسی بہنا کا ٹکڑا قیدیوں کو باہر نکال دیا